نحمده ونسلي على رسوله الكريم بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب لي لي صدري ويسر من لساني اللہ قولي امین اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرد حن الحج الحج فلا رفس ولا ولا فسوق جدال وما تفعلوا من خير خير يعلمه الله وتزودوا فإن التقوى حج کے مہینے سب کو معلوم ہے تو جو ارادہ کر لے اسے چاہیے کہ نہ وہ بے حیائی کا کام کرے نہ کوئی گناہ اور نہ ہی جھگڑا کرے تم جو بھی کرو گے اللہ کو اس کی خبر ہے زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو اور دیکھو بہترین زیادہ راہ تکوا ہے مجھے سے ڈرو اے عقل رکھنے والوں رب کعبہ نے ہمیں سفر حج پر جانے سے پہلے اس سفر کے آداب سکھا دیے کہ حج کے مہینے تمہیں معلوم ہے یعنی شوال ذوالقدہ اور ذوالحجہ اس مہینے میں جو حج کی نیت سے احرام پہنے گا تو وہ حج کا احرام ہوگا اور اگر اس نے رمضان اور کسی اور مہینے میں پہن لیا تو وہ حج کا نہیں بلکہ عام عمرے کا احرام ہو سکتا ہے فمن فرد فی نلحجا تو جس کسی نے ارادہ کر لیا یعنی احرام پہن لیا اب اسے تین کام نہیں کرنے کون سے تین کام نہیں کرنے بے حیائی کا کام نہیں کرنا جھگڑا نہیں کرنا اور گناہ کا کام نہیں کرنا فسوق اور جدال دیکھیں ہم حج میں حج کا سفر کر رہے ہیں اور ذہن میں آتا ہے کہ بے حیائی گناہ اور جھگڑا یہ کیسے ممکن ہے لیکن اللہ تعالی ہماری فطرت سے خوب باخبر ہے کہ انسان کمزور ہے اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی عام زندگی میں ان باتوں کا اتنا خیال نہیں رکھتا لہذا سفر حج ایک اخلاقی تربیت کا بھی سفر ہے لہذا سب سے پہلے ہمیں جس بات سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا فلا رفسا یعنی رفس کہتے ہیں بے حیائی کے کام کو حتیٰ کہ استواجی تعلقات بھی نہیں قائم کرنا اور ایسی گفتگو نہ کرنا جس سے جذبات میں تحریک پیدا ہو اور فسوق فسوق کے معنی ہے اخراج یعنی نکل جانا اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جانا گناہ کے کام اکثر مشاہدے میں آیا ہے کہ منا کی وادی میں آٹھ تاریخ کو جب فارغ ہوتے ہیں تو اکثر خواتین باتوں میں مصروف ہوتی ہیں اور اس کے دوران غیبت بعض اوقات بدگمانی اور اتنے حد تک کے کہ کبھی کبھی جھوٹ بول دینا یا پھر کسی کا مذاق اڑا لینا یہ سب گناہ کے کام ہیں دیکھو جھگڑا نہ کرنا جھگڑے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں آپ کو صبر سے کام لینا ہوتا ہے لیکن ہم وہاں پر بھی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں ایئرپورٹ کی لائنوں میں کھڑے ہیں تو وہاں وہ مجھ سے آگے نکل گیا آپ کھانے کی ٹیبل پر ہیں تو کھانے کی ٹیبل پر بعض اوقات اس کو پہلے مل گیا مجھے بعد میں ملا یا پھر آپ کمرے آپ کو الاٹ ہونے والے ہیں وہاں آپ کا جھگڑا ہے آپ چھوٹی چھوٹی بات حتیٰ کہ بیت اللہ میں بیٹھے ہیں نماز کے لیے جگہ نہیں مل رہی تو اس پر بھی نہ صرف جھگڑا کرنا بلکہ ایسے کچھ گفتگو کرنا کہ جس سے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ آپ بیت اللہ میں ہیں یا آپ گھر میں ہیں تو اللہ کے گھر کا ادب احترام ملحوظ رکھنا چاہیے اور صرف یہی نہیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ مناسب ادا کرتے ہوئے بھی مسلقی اختلافات کی وجہ سے خاص طور سے میدان عرفات میں کہ دونوں نماز کو ملا کر پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہر ایک کا اپنا ایک مسلک ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ اس کے مطابق جیسا کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کر لے لیکن دوسرے کو اس بات کا پابند نہ بنائے کہ وہ بھی ایسا کرے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ کی بات نہ مانے تو ہم اس پر یہ فتویٰ بھی لگا دیں کہ اس نے تو دیکھو حج کے میدان میں بھی اتنا غلط کام کیا یہ میں اور آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم فتوے لگائیں ہمیں ان باتوں سے فکر کرنا چاہیے کہ میرا حج کہیں خراب نہ ہو جائے اور بہت ساری نیکیوں کے مواقع ملیں گے اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ کو خوب معلوم ہے ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ اس کو بھی دیکھ لے گا اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ میزان عمل میں سب سے بھاری وزن اخلاق ہی ہوگا تو یہ سفر ہمیں جہاں مجاہدانہ تربیت کے لیے تیار کرتا ہے وہیں وہ ہماری بہترین اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے اور خود رب کعبہ کی رہنمائی کے ساتھ اگر ہم نے اس سفر کو انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچا دیا تو اللہ تعالی ہمارے اس حج کو ضرور حج مبرور کا درجہ عطا کریں گے آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين